قبول ہوئی وہ بھی محرم کی دسویں تاریخ تھی موسا علیہ السلام سلام کو جب سریائے رستہ بنا کر دیا اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو محرم کی دسویں تاریخ تھی حضرت سید ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام والسلام کو میں اللہ پاک نے لکھا عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی تو محرم کی تصویر تعریف تھی عیفا علیہ السلام والسلام کو عیسائیوں نے جب پکار کو چڑھایا تو اللہ پاک کا فرشتہ انہیں آسمان سے لے گیا تو محرم کی تصویر تعریف تھی اور جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی دسویں تاریخ تھی اور سب سے بڑی عام بات یہ ہے ارشاد فرمایا قدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی تو وہ بھی محرم کی دس تاریخ ہوگی اس اعتبار سے یہ مہینہ عام ہے یہود دسویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی رکھتا ہوں اور آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو دو روزے رکھوں گا نبی اور تصویر یا تصویر اور چاندی کو ملا ہے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے مسلمانوں کی تاریخ میں ترین بات ہے یہ اس واقعے کا جس کی حقیقت وہ ہے وہ تو ہے لیکن اب نگاری اس قدر ہوئی کہ لوگ اس قدر گلو میں آئے دو قسم کے طبقے پیدا ہوئے بعض وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سیکھنا امام حسین رضی اللہ کام عنہ کو کافی قرار دیا اور حکومت کا متلاسی اور لالتی قرار دیا سنت کی نظروں نے وہ بھی صحیح نہیں اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر کے باقی صحابہ کرام کو سب کو ختم کیا یا گالیاں دی اہل سنت کا یہ بھی مسئلہ نہیں اور وہ اسے بھی سرکار پسند نہیں کرتے فرمایا خیر عموری اور آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا میری امت جنجاتے کرتے کی ہے افراد و تقریب سے بچتی ہے وہ ہدارت میں نہیں جاتی اور وہ تنقید اور لوٹری کی طرف سے نہیں جاتی مہار مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فنگار ہے کیونکہ نواب رسول جدھر بولتا ہے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں اور مکان شہادت خود قرآن مزید بیان کرتا ہے اتنا اونچا ہے کہ خدا ان کے عالم یوں کرواتے ہیں جو میری راہ میں شہید ہوا اب تمہارے منہ تمہاری زبان اس قابل نہیں رہی کہ تم انہیں ملکہ کہو ان کو میں نے بڑا اونچا مقام دے دیا اس سے رکھورانی کا نام اللہ ہوا نہیں ہے رسول سے لا کر جم کی بات کر لی چار قسم کے گروہ ہیں ام بھی جاتے آم کا گروہ سی تھی ان کی جماعت بس شہدا کی جماعت ہے نیتو کار لوگوں کی جماعت ہے وہاں کا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بہترین ساتھی بناتا ہوں علیما اللہ پاک کی طرف سے یہ فضل تقسیم ہوتا ہے خود بخود کسی کو نہیں ملا کرتا کا زمانہ گزرتا چلا گیا پتی اپنے کو چلی گئی عثمان ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور شہادت مسلمانوں کے لیے سب گن ثابت ہوا حسنین حسم نے خود وہاں بچر فرمائی ظالموں نے پیچھے سے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے درتی سے شہید کر دیا اس کے بعد معاملہ بڑھتا چلا گیا خلیفت المسلمین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا اس کے بعد معاملہ اور بڑھتا چلا گیا وقت مت یا پیسے اگر سید رام ایرمان یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں خلافت بت کر وارس یزید کو بنا دیا اور یزید نے مدینہ منورہ میں اطلاع بھیج دی عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے میرے لیے قید لے لو ادھر امام انبیاء محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ یہ معاملہ اضرت ماں صبح حالات مقام ہے جس جس وقت میں یہ دونوں جگر پیدا ہوئے دونوں پارے پیدا ہوئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے پیارے نوازوں کے منہ پہ پانی پر پڑ کر دم کر کر کے چھڑکا آپ نے دم بھی فرمایا اور ان کے لب اپنے لبوں میں لے کر انہیں بار بار پیار فرمایا صبح سے لے کر شام تک کھلاتے تھے کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں جو حسنین کریم کے سوا امام لمبیا ہوں پیسن تو سواری کرتا لکھا ہے مسجد آم میں بیت اللہ کریم میں سرکار مدینہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں سیدنا حسین آ کر پشپ پہ سوار ہو گئے آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا خدا کی حمد سنا کو لمبی کر دی پر کھانا نہ اٹھایا لگا حسین گر جائے اور چوٹ کیوں نہ لگ جائے اور کا اس ساتھ فرما رہے ہیں سرکار مدینہ دور سے آ رہے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں ارے مسلمانوں کو حکم ہے خطبے میں بات نہ کرو خطبے کے دوران میں جب خطبہ شروع ہو جائے نماز نہ پڑھو قرآن کی تلاوت نہ کرو کسی کو خود کرتے ہوئے روکنا ٹوکنا بھی منا لیکن حضرت حاکم کو جب حضور نے آ کر دیکھا نمبر سے نیچے تشریف لے آئے اور گرتے پڑتے حسن کو اٹھا کر پینے سے لگا کر فرمایا لوگ اور لوگوں یہ میرا بچہ یہ میرا بیٹا دوپڑے جماعتوں کے سُنا کرانے کا ذریعہ بنے گا اور اس کا فرمایا طریقے کا سب پیارے جنت اللہ کنوری اللہ تارا ان فرمایا کے دونوں کا ایسوئے جنمت سے سردار ہوں گے صحابہ کرام تو یہاں پہ ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا تھا امیر المومنین خلیزت المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تمام صحابہ کرام کو بدری صحابہ موجود ہے عہد کے والے صحابہ موجود ہے سب کو پانچ سو پانچ سو مل رہے ہیں آئی حتر گاڑی کی باری فاروق اعظم نے فرمایا ان دونوں کو پانچ پانچ ہزار دے دو عبداللہ بن عمر بول اٹھے امیر المومنین میں قدری ہوں میں جنگ میں شریک ہوا ہوں اور میں ہر میں شریک ہوتا ہوں مجھے پانچ کو اور علی کے بیٹوں کو فاطمہ کے بیٹوں کو پانچ ہزار کو مل رہا ہے فرمایا خبردار میں ان کی برابری کا کبھی جان نہ آ جائے کبھی دماغ میں سے سب نہ دکھانا ارے تم نے پیسوں کو تو دیکھ لیا تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیرا آپ کا کون ہے اور ان کا آپ کا کون ہے اور تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیری اماں کون ہے ان کی اماں کون نے دیکھا ان کا نانا کون ہے اور تیرا نانا کون ہے ان کی نانی مائی خدیجہ تیری نانی اور ہے ان کا نانا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرا نانا کوئی اور ہے میرے دماغ میں برابری کا دام کیسے آ گیا یمن کے ملک سے جوڑے آ گئے صحابہ کرام نے فاروق اعظم نے تقسیم فرما دی ہے ہر کے دو جوڑے سنانے رہتے ہیں ہر صحابی سوچتا ہے شاید فلانے جہان کو دیں گے فلانے جہان کو دیں گے لیکن جب سارے لوگ لے چکے ہیں کہ ساتھ فرمایا کدھر پہنچا ہے رسول کہاں ہے فاطمہ کے لگتے کدھر کہاں ہے بلاؤ یہ جوڑے میں نے اسپیشل طور پر ان دونوں کے لیے منگوائے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا مقام ہے صحابہ کرام کے یہاں بھی بڑا مقام ہے آئی ہے ساری سیاست کی مدینہ ملکرا میں آدر آ گیا ان دونوں سے قید لے لو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی شہید کر دیا گیا حضرت حسن کا آخری وقت ہے بالکل ہے حضرت حسین ہے اچھا بتاؤ بھائی یہ زہر دینے والا کون ہے فرمانے لگے اگر بتاؤ تب سے نقصان ہے نہ بتاؤ تب سے نقصان ہے ارے بتاؤ تو اپنا گھر بدنام ہے اور اگر نہ بتاؤ تو تیری جان بھی خطرے میں ہے خود والے نے زہر دیا بادشاہ کے کہنے پر حضرت زہر دے دے میں تجھے اپنی بیگم بنا لوں گا ارے نہ تو لالچ کا یہ سب سما کہا کسی لوگ کس کے ساتھ اوقا کر رہے ہیں اور کسی جان سے مار رہے ہیں وکیل حسین رضی اللہ تعالیٰ ہی ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے مکہ معظمہ بھی آ کر قیام پذیر ہوئے تمام بال بچہ کے ساتھ ہے بن اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا دوڑے دورے تقریب لائے اور فرمانے لگے اتنے اور میرے ہیں نہ جا اس حالت میں لوگوں کی طرف لا جا عراقی لوگوں نے تمہارے ابا سے وبا نہ کی تمہارے بھائی سے وبا نہ کی تم اس حالت میں وہاں جا کر لوگ بھیجا فرمانے لگے مجھے انہوں نے فرمایا میرے پاس ان کے تین چار کپوٹ موجود ہے ارادہ پر واقعی چلے گئے مکہ معذمہ میں آ کر کے بھی صحابہ کرام نے بڑا منع فرمایا فرمانے لگے میں دل جزم کر چکا ہوں میرا ارادہ پکا ہو چکا ہے اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا اور اگر یہ منظور ہے کہ بار بچوں کے سامنے شہید کیا جاؤں تو میں انہیں بھی توڑ نہیں سکتا یہاں شاید رکھے رہا ہوں سارا منزل پر منزل تقریب لے جانے لگے اور آپ نے اپنے سے پہلے مسلم ہے بولے کو تین وہ جیسے آپ جا کے لیے بھیج دیا مسلم ابن عقیل نے کوٹے نے جا کر اعلان کر دیا لوگوں جنہوں نے حسین کے ہاتھ پہ قید کرنی ہو میرے ہاتھ پہ قید کر لے لوگ اتنے اکٹھے ہوئے کہ لوگوں نے کئی ہزاروں کی تعداد میں قید کرنے والے شامل ہو گئے لیکن بیت اللہ کے جہاز نے اپنے محل سے اعلان کر دیا جو ان سے ہٹ جائے گا اس کو اتنا روپیہ ملے گا جو حسین کی بیگ توڑ دے گا ہم اس کو اتنا بڑا عہدہ دیں گے اسے سونا چاندی دیں گے اسے تعداد دیں گے روپیہ کر پر اللہ کہاں ملے گا اور ہمارے جناب نے لکھا ہے کہ لوگ ٹوٹ کے چلے گئے لالچ سے مارے سماج سے مارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کام میں لوگ توڑ کے چلے گئے حالات یہاں تک مورسین نے لکھا ہے مہاراج القیام الزاد مرحوم فرماتے ہیں دور کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد چالیس ہزار کی تھی اثر کی نماز میں اٹھارہ ہزار کی تھی مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو رام تیرا تو ایک بھی نہیں سونے چاندی کو بٹورنے والے جائیداد کو اپنانے والے ہر طرح سے اپنا پیٹ بھرنے والے واقعہ رسول سے طے کرنے کے بعد اپنا ہاتھ پھینک رہے حالت یہ ہے کہ اب کوکے شہر میں مسلم نکلے کا واقف کوئی نہیں بنتا تمام لوگ الگ الگ ہوا ہے اس ریس سے مسلمان کا ایمان کیسے میں بکنا شروع ہوا آج تک بک رہا ہے ایمان کی قیمت پیسہ ہے ہمارے قرآن کی قیمت پیسہ ہے ہماری عزت اور آبرو کی قیمت پیسہ ہے ہم اکیلے ادھر ادھر نے جان نے انعام کرایا جو میرے حوالے مسلم میں عقیل کو کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا اللہ اللہ دیکھی نبی کے سہارے کا چم سماتا ہوا چراغ ارام اور اکرام کے لالچ میں لوگ اپنے عقیل کو تلاش کروائے لے جاؤ مجھے لاحق ملے گا پڑتے متاثر اسی میں پریشان کرے ہیں دن اور لائی کی نظر پڑ گئی کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہیں آپ ہیں کون مجھے نکلیا کی آتی آنسو آ گئے فرمانے لگے مائی آج تو کوئی بھی نہیں میں پردیسی مسافر ہوں غریب تیار ہوں رام میرا مسلم نکلیا عقیل ہے حسین کا تیرا بھائی ہوں انہوں نے مجھے یہاں سے بھیجا تھا لوگوں نے اتنی کثرت سے بیٹھ کی کہ آج شام سارے بے وفا ہو گئے میرے کتر کے کرتے ہیں اللہ غنی ایمان کی دولت ملے ایک عورت کو مل جائے لگے میرے گھر کو سیرت بخشو میرے گھر کو رونق بخشو جب تک میرے دم سے مر جاؤں گی پر آپ کو دشمن کے حوالے حاقت نہ کروں گی مسلم پیر کو اپنے گھر میں چھپا لیا تلاش سے تلاش ہو رہی ہے کلمہ پڑھنے والے سہار کرتے پھرتے ہیں ناسے پڑھنے والے سہار کر رہے ہیں نبی کے خاندان کے ایک برتھ کو پکڑ کے دیں گے وقت کا بعد کا انعام دے گا دولت بٹور ہے کیا حال ہے کیا آخرکار سراغ لگانے والوں نے سراگ لگا دیا آدھی دنوں کے مکان میں چاروں طرف سے مکان کا گھیرا ڈال لیا گیا خاندان نبوت سجاو بہادری کا پیپر فرمانے لگے حامی میری تلوار دے دو میں مکانوں کا مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں اور اپنی طرح گھر میں بیٹھ کے مرنا میرے لیے اچھی موت نہیں تلوار لے سے باہر نکلنے لگے باہر آئی اور آ کے لوگوں سے کہنے لگی آ جاؤ میرے دروازے سے دور ہو جاؤ وہ کہنے لگے کو میرے ہمارے حوالے کر دو کہنے لگے جب تک میں میرے دم میں کم میں جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں مسلم یقین کو بالکل تمہارے حوالے نہیں کر سکتی اس گاڑی نے تہوار ماری عروا کو شہید کر دیا مسلم یقین دار تقریب لائے اور سے ہو گئے دور دور ہو گئے ایک دم سے آگا لگا کر کے بیٹھ گئے ایک زمین آ کے پڑا اور اس نے متری سے مجھے تین سے لگوں پہ کروا اور اس کے بعد بھی جگہ دی میری پناہ میں آپ آ جانے میں حفاظت کروں گا ہر مسلمان جب تو دگا کرنے میں آئے تو تو کو بھی ہے مسلم نے ابھی کو سزا کے ساتھ بنا دی اور عبید اللہ بن جات کے جا کر آگے کر دیا یہ عام مانا لالچ پورا کیا آج کیا ہے بڑی کچھ برابر کر رہے ہیں دنیا میں ہمیشہ کابو کی طاقتیں بھی رہیں گی ہم پڑت بھی رہیں گے وہ مار کھاتے رہیں گے وہ کھلاتے چلے جائیں گے وہ دولت بٹوریں گے گے اپنا ایمان بچاتے چلے جائیں گے جیسے حسین کو پتا چل گیا راستے میں کہ مسلم عید کو یہ شہید کرتے کہ بات چیت ہو جاؤں لیکن مسلم عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم جب کو پھر پکام لا لے ہم ہمارے کچھ آگے بڑھے کے یزید نے فوج ساتھ آ کر کے سیدنا حسین کا محاصرہ کر لیا نماز کا وقت آیا نے فرمایا تم الگ نماز پڑھو گے یا میری بات لوگ کہنے لگے کہاں ہمارا مقدر بات فاطمہ تو سارا کنور نظر نہ ہو ہم نماز پڑھے جی، ایک ہزار یسیپی فوج نے امام حسین سے پیچھے نماز پڑھی اور کہا اس وقت امام کو نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں تلواریں بھی سنبھال رہے ہیں چار کام میں گھیر گھاڑ کر لے آئے میدان میں ادھر دھیان بنائے خبر دے دی ایسی جگہ لوگوں کو لے دینا جہاں پانی کا آرام ہو کون کہہ رہا ہے جو حسین کے نالا تھے قیامت میں اور کے پانی کا متمنی ہے وہ حسین کا پانی بن کر رہا ہے ابھی نے علی متضافی اور سرکاری وسیع فرملہ ہوئے سیلوں کی حالت پانی بنتا مگر اب کرم نے بھی اوروں نے بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ فیصلہ حسین نے چار پانچ کتنے رکار فرمائے عمر بن سعد کئی ہزار فوج لے کر اور آ گئے سامنے کرا کئی ساتھ فرمایا لوگوں یہ بتاؤ ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا ساروں نے کرار کر لیا اور لوگوں تم نے مجھے کبھی نماز کرتے تو نہیں دیکھا سب نے اقرار دیا اور تم نے کبھی مجھے کسی خیر کا مال کھاتے تو نہیں دیکھا سب نے اقرار کیا فرمایا تم نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا کہ میں نے سنا دیا سب نے اقرار کیا اور لوگوں تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا کوئی نبی کا پرائے راست نواز موجود نہیں سنے سے کے رو میں ہم نے کھلایا کھایا کبھی نہیں تم اچھی طرح سے جانتے ہو لیکن سارے بدیر ہم نے ہمارے نارے سے برباد نہیں ہے اور دلچسپ نتی ہوں وہ صحیح اور لوگوں اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے مجھ سے عداوت ہے تو میرے نانا کی علاقت کا خیال کرو اور میری ماں کی حرمت کا خیال کرو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو نہیں بات بنتی کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کروایا ہے تو لاؤ ہوتے ہیں کار کر ڈھیر لگا دیا تم کے بلوایا تمہارے کاشق میرے ساتھ آئے کہ ہم آپ کے مطمئن ہیں آپ کو تلاش کر رہے آپ آ کر ہمارے قیادت فرمائے ہمارے now تو وہ بات بھی نہیں رہی کہ آپ لوگ یہ کہیں لیکن مسلمانوں نے روک کیسے دیا ہوگا مسلمان کبھی پانی کے لیے روکتا ہے یا مسلمان کبھی کسی کا جرم کرتا ہے تو میں نے قریب کے دنوں میں دیکھا کہ مسلمان نے مسلمان کو کس طرح سے مارا میرے خون کا بدلا تم سے لیا جائے گا تم بہت بری طرح سے تباہ ہو جاؤ گے آسمان تم سے ٹوٹ پڑے گا پہلے آئے گا تم مجھے قتل کر کے اپنے آپ کو سبھی جلنے سے نہیں بچا سکو گے لیکن وہ تھا کیسے لوگوں کو ادھر ادھر ہونے دے دیتا ہے کا گرم ہو گیا ارے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اس طرح سے رقص نکلے مبارک شروع ہوئی ایک ایک کی لڑائی میں حسین کے ساتھیوں نے کتنی سالموں کو قتل کر دیا ادھر عمر سے سیاد بولا رہا ادھر جو بولنے لگا اور کہنے ارے یہ تو تم حملہ کر ہو اس طرح کیا پتھر مارے تو سب بھی مر جائیں گے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے سب اٹھا اٹھا کر لے جل ہے لے کر کے حسین کے خاندان پر سب جباد پڑے دیکھتے دیکھتے میں ہو گیا حاتم ابن حسن رضی اللہ اتار اور میدان میں آئے اور ظالموں سے لڑتے لڑتے دور ہو کر زخموں سے شہید ہو گئے حضرت حسین نے اٹھایا اور پیشانی پہ کوسا دیا اور میرے یتیم تین تجھے شہادت مبارک ہو معصوم بچے کو میں لے کر سیدنا حسین آئے اور لوگوں کے سامنے رکھنے پر جان لوگوں تمہیں مجھ سے عداوت ہوگی مجھ سے دشمنی ہوگی میری ساتھ تمہارا حسن بھگت ہوگا اس معصوم سے تمہاری کیا دشمنی ہے ارے وہ اس کے لیے پانی چاہیے امی کہہ رہے ہم نہیں میرے بیٹے میں نے تجھے حلال کا جانا اور میں نے تمہیں کے بھی نہ پڑا ارے بات ماں کے بیٹوں پہ ظلم ہوتا ہے کر مجھے بتانے کیوں چلا ان کے شریک ہو کر ان کے ساتھ وہ کیوں نہ شہید ہو گیا امی جان سے اسپتال میں آیا ہوں میری اما انتظار نہ کرتی رہے میرا واپسی جی کا پکا ارادہ ہے ہاں بیٹا تو بھی چلا جا بیٹا جا کے دوڑ رہا ہے اما کسی کسی آپ کی کام کی آتی ہے میں گاڑی سے قریب پہنچی اور بیٹا جنگ میں شریک ہو گیا ادھر ماں نے جھولی پہنا دی میرے بیٹے کی قربانی کو بھی قبول کروا Thank you. حسین میں مل کر کے ساتھ دیا ظالموں سے مقابلہ کیا ادھر ماں نے ڈولی پھیلا رکھی ہے دعا کے لیے ادھر بیٹے کا سر قلم کر دے ظالم نے ماں کی طرف پھینک دیا جو دیکھ رہا تھا ڈولی میں آ کے پڑا تو ماں نے روئی نہیں دوئی نہیں جگہ پتا نہیں کری ماں نے اپنے بیٹے سے منہ کو نہیں چوما چاٹا نہیں سوٹا نہیں دیا بلکہ ڈولی میں سے سر اٹھا کر میدان کی طرف پھینکتی ہوئی کہنے لگی خدا کی راہ میں دینے کے بعد ہم ہم واپس نہیں لیا کرتے عنہ کے خاندان کا ایک ایک فرد علی اکبر بڑھت قاسم کا اصل اور بہتر تو اکہتر سن شہید ہو گئے اکیلے امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے آپ نے فرمایا لوگوں مجھے نماز تو پر میں دے کر دینے دو مگر لوگوں نے نماز کی بھی طاقت نہ دی نہیں حسین کا دل دکھا حسین کا خاندان کا خان دل کا دیا اللہ کے بندے نے آتمت سارا کے لگتے فکر نے اسی وقت دعا کر دی الہی جو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے انہیں ساری عمر میں کبھی بھی اس کی نماز نصیب نہ قاتل حسین کی یہ پہچان ہے کہ انہیں جماعت کی نماز نصیب نہیں سیدنا حسین نے دعا کر دی الہی جی، مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے میں تیرے نبی سے قرآن میں نے سیکھا میں آپ سے قرآن ہوں الہ العالمین جو میرے قاتل ہو ان کے امتیل سے قرآن کی عورت نکال لے آج آدمی نے اجین کی یہ پہچان ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید پورا کبھی یاد نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے محلت دو یا نہ دو پر میں اپنے رب کی حضور میں زندہ رہ ضرور ہوں گا انہوں نے خون میں تڑپتے ہوئے آگے ہاتھوں کو منہ پر گرانا شروع کر دیا ایک طالبان آگے بڑا اس نے ہاتھ میں لیتا مارا اور دوسرے نے کندھے پہ تلوار مار دی اس وقت رضی رکھے روا وہ یوسم جو گویا خون سے وضو فرما رہے ہیں اور سرکار کو جو اللہ کا اور اور دور میں سجدہ کس طریقے کو دیکھو فرمانے لگے اور ڈالو دل کی طرف چلے ہو تم نبی کی بیٹیوں کی طرف ہاتھ اٹھانے چلے ہو ارے ابھی تو جا رہے ہیں ابھی میں چنتا ہوں تم فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ ٹھہرے کی طرف آگے نہ بڑھو ارے میری عزت کو نہ تکو خدا کی قسم نے لالوں نے سارے چاند کی آمروں کی حفاظت فرمائی دل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جلوس بنا کر کے لے کے چلے بتا کے رو رہے ہر ہر برپا کر رکھا ہے خود ہی پتھر اتارا خود ہی شہید کیا اور خود ہی مار کے تیس کے ناطم کرتے ہوئے چل پڑے لوگوں کے بڑے اچھا یاد ہے پرانے ساتھی ہے مسلمان بابا خدا اتنا بڑا ظلم کیا کہ پانی کا خطرہ نہیں نماز کی اجازت نہیں قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں اور ادھر رونا رات کو خود ہی شروع کر دیا اللہ صلاح صاحب کے دربار میں ابن نے کے دربار میں جا کر کے سر اور بڑے فخر کو کہنے لگا میں ڈر لایا اور کبھی ایمان نکل جائے جب آدمی پٹھا دل ہو جائے سلسل ہو جائے تو پھر رحم نکل جاتا ہے پھر بلا رحمی ختم ہو جاتی ہے کے آنکھوں پر کام کی مار کر کہنے لگا اسی سے ہمارا مقابلہ کرنے آیا رکے اتارا وہ پورے صحابی موجود ہے سلام نہ ڈالنے میں پہلے اس مرنے والے کی گڑی اتارو گے پانی کا گھوٹ بعد میں ڈالنا چاہے تو پہلے اس کے کو لے کر ادھر ادھر گئے دو پتا نہیں ہم جو انہیں کی نظر لیتے ہیں کیا ہوا کسی کا کوئی میں تمہیں سپورٹ کر دو یہ تمہارے سپورٹ ہے چند بعد دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے اگر آنے تو کھا کر کے کٹان بھی لے جائے اصل دوسرے پر کہنے پر مدینہ مظفرہ کی خواتین قیدیوں کی تیاری کر دی محافظ بات کرتی ہے ایک محافظ نے بڑا شریف آنا ہم درکانہ رات سے برتاؤ کیا یہ لوٹا پٹا خاندان اور یہ خواتین مدینہ مظفرہ پہنچی اور وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت جنت نے پاٹوا کن فاطمہ نے اپنی چوڑیاں اتار کے وہاں لے کے حوالے کی اور کہا راستے میں تم نے ہمارے ساتھ بڑا پرست کیا ہے اس لیے ہم تمہیں یہ سیوا دے رہے ہیں تمہارا انعام دے رہے ہیں ارے مدینے والے وہ حافظ تو بڑا اچھا نکلا تو بڑا سنجیدہ نکلا وہ بڑا سمجھدار نکلا میرے جیسا ہوتا تو ڈوب گیا ہوتا لالچ میں مر گیا ہوتا چوڑیاں پالیاں واپس دے کر کے کہنے لگا خدا کرتا قسم میں نے سونے چاندی کی لالچ میں تمہاری خدمت نہیں کی البتہ انعام ضرور لوں گا اور میرا انعام یہ ہے جب قیامت کا میدان میدان تعلیم کرتا ہوں اور میرا ہم سر پوچھنے والا میرا ساتھی کوئی نہ بنے جب میری بتا والی مجھے بتائے گی ذرا اپنے لالا سے کیا ہے میری بات کرا دینا میں نے یہاں کے لیے آج کے لیے تمہارے ساتھ تمام ہو کیوں اس لیے تم اس خاندان کی مزدور ہو جو اس طرح کا شہید ہوئے تھے سید کی جل کلا ہے سب کو چھوٹا نو دل کو کلو تھا نماز میں شیر اٹھا پال میں ایسی پڑھی ہاں نماز اس کی نماز دیتی ہے Liberty جو حضرت نے جب وفاق کیا ان کو کھانے میں نہیں کھڑی گئی نظر ہمارے پیچھے موہری ڈال گولی کھڑے آپ کھا رہے چاند کباب سے چاند تو تیوں کی جی قبر سے موہری کی بات بلا پانی سے کٹے نہ کھڑے یہ کہنے کو سکھا کرار کرو یہ کرار کی تعلیم ہے کیا کریں گا کھڑے کے نانی کو پانی پھر لینا پڑے تین یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں سے کتنی کرے سب آ رہی مسلمان تجھے نبی نے کیا بتایا تجھے نبی نے کیا سکھایا محرم کی رقم تاریخ اللہ کا کر قرآن پر نماز پر سیدنا حسین کے کام کو پکا شہیدوں کے لیے کر خیرات کر جو بھی تو نے کرنا ہے وہ کر بتایا اور قبروں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تاکہ مردوں کو دکھائے کہ دیکھو تم مر گئے ہو اور ہم یہ قرآن کھا رہے ہیں تمہارے اور جو میری میں شہید ہو گئے تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو کیوں وہ میرے یہاں زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے وہ میں جانتا ہوں اللہ تمہارے پوتار ہر مسلمان کو استقامت عالم حق نصیب فرمائے اور سب ہم سب کا کام کو خاتم پر خیر فرمائے الحمد للہ رب العلم آج شام کو عیسیٰ کی نماز کے فوراً بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں آج شام کو عیسا کی نماز کے بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں کل ہفتے کی شام کو عیدا کی نماز کے بعد جامع مسجد محمدی مولانا مس جی اس کا گھر میں بیان ہوگا میں دونوں کو جاؤں گا جس طریقہ صاحب وہ رات کو کل تقریب لے آئے اللہ تعالیٰ مسلمان کو ساتھ تقریب فرمائے